خدا خدا ایک ہے خدا ایک ازلی و ابدی حقیقت ہے وہ سب کچھ ہے ہر چیز خدا سے ہے خدا کسی چیز سے نہیں خدا ہر چیز کا خالق ہے اور وہی تمام عالم کا انتظام کرنے والا ہے خدا اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے اس کا تھامنے والا اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے اس کی حکومت آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی ہے وہ تھکتا نہیں ان کے تھامنے سے اور وہی ہے بلند مرتبہ والا البکرا قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ کہو وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد اور کوئی اس کے برابر کا نہیں سورہ اخلاص قرآن کی یہ سورہ سورہ اخلاص توحید الہی کی سورہ ہے وہ نہ صرف یہ بتاتی ہے کہ خدا ایک ہے بلکہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خدا کے ایک ہونے کا مطلب کیا ہے اس سورہ میں خدا کے تصور کو ان تمام آمیزشوں سے الگ کر کے پیش کیا گیا ہے جس میں ہر زمانہ کا انسان مبتلا رہا ہے خدا کئی نہیں خدا صرف ایک ہے سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں وہ بذات خود ہر چیز پر قادر ہے وہ اس سے بلند ہے کہ انسانوں کی طرح وہ کسی کی اولاد ہو یا اس کی کوئی اولاد ہو وہ ایسی یکتا ذات ہے جس کا کسی بھی اعتبار سے کوئی مثل اور برابر نہیں ہر قسم کی یکتائی صرف ایک ہستی کے لیے ہے اور وہ صرف خدا عز الجلال ہے اس خدا کا اس خدا کا تصور اسلام کا مرکزی تصور ہے یہی عقیدہ اسلام کا اصل سرا ہے اور یہی اسلام کی تعلیمات کا واحد سرچشمہ فرشتہ خدا کی پیدا کی ہوئی بہت سی مخلوقات میں سے ایک وہ مخلوق جس کو فرشتہ کہا جاتا ہے فرشتوں کو خدا نے خصوصی صلاحیت اور خاص اختیارات دیے ہیں وہ کائنات میں بڑے تصرفات کر سکتے ہیں مگر ان کا سارا عمل خدا کی مکمل تابیداری میں ہوتا ہے وہ ادنا درجہ میں بھی خدا سے انحراف نہیں کرتے کائنات میں ہر لمحہ بے شمار واقعات ہو رہے ہیں مثلا ستاروں کی گردش سورج اور چاند کا چمکنا زمین کا گردش کرنا اسی طرح بارش اور موسم اور دوسری بہت سی تبدیلیوں کا ہونا انسان اور حیوان کی نسل کا زمین پر مسلسل باقی رہنا اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہر وقت دنیا میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں ان سب کا انتظام یہی فرشتے کرتے ہیں وہ خدا کی کائنات میں خدا کے انتہائی وفادار اور فرما بردار کارندے ہیں انسان فرشتوں کو نہیں دیکھتا مگر فرشتے انسانوں کو دیکھتے ہیں وہ خدا کی طرف سے انسانوں کی نگرانی کرتے رہتے ہیں یہی فرشتے انسان پر موت بھی واقع کرتے ہیں اور اس کی روح کو یہاں سے لے جاتے ہیں فرشتے موجودہ دنیا کا انتظام بھی کرتے ہیں اور فرشتے ہی آخرت میں جنت اور دوزخ کا انتظام بھی کرنے والے ہیں یہ فرشتے ان گنت تعداد میں ہیں فرشتوں کے معاملے کو ایک بڑے کارخانے کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کسی بڑے کارخانے میں ایک طرف بہت سی بڑی بڑی اور پیچیدہ مشینیں ہوتی ہیں انہی مشینوں سے وہ پیداوار نکلتی ہے جس کے لیے کارخانہ قائم کیا گیا ہے مگر یہ مشینیں اپنے آپ نہیں چلتی ان کو چلانے کے لیے بہت سے انسانی کارکن درکار ہوتے ہیں چنانچہ ہر کارخانہ میں بڑی تعداد میں انسانی کارکن سرگرم رہتے ہیں تاکہ وہ کارخانہ اس کے مطلوب انداز میں انداز پر چلاتے رہیں اس طرح کائنات کے عظیم کارخانہ میں بے شمار فرشتے اس کو چلانے کے لیے معمور ہیں دونوں کارخانوں میں صرف یہ فرق ہے کہ عام کارخانوں کے انسان کارکن دکھائی دیتے ہیں جبکہ کائناتی کارخانہ میں کام کرنے والے فرشتے ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے پیغمبر پیغمبر وہ انسان ہے جس کو خدا اپنی نمائندگی کے لیے چنے خدا جب ایک انسان کو اپنا پیغمبر بناتا ہے تو خدا کا فرشتہ اس کے پاس آ کر اس انتخاب کی خبر دیتا ہے اس طرح اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اس کے بعد فرشتہ کے ذریعے خدا اس پر اپنی تعلیمات اتارتا ہے تاکہ وہ ان تعلیمات سے تمام انسانوں کو باخبر کر دے پیغمبر گویا خدا اور انسان کے درمیان ہوتا ہے اور خدا سے لے کر انسان تک پہنچاتا ہے خدا نے انسان کو عقل دی وہ اس کے ذریعہ ظاہری باتوں کو سمجھ سکتا ہے مگر بہت سی باتیں وہ ہیں جن کو جاننے اور سمجھنے کے لیے صرف ظاہری علم کافی نہیں خود موجودہ زمانے کے بارے میں زیادہ گہری حقیقتیں انسان کی حقیقت انسان کی عقلی گرفت میں نہیں آتی اور جہاں تک خدا اور عالم آخرت کا معاملہ ہے وہ مکمل طور پر نہ دکھائی دینے والی دنیا سے تعلق رکھتا ہے اس بنا پر وہ انسان کی عقلی ادراک سے باہر ہے پیغمبر یہ کرتا ہے کہ وہ انسانوں کی اس کمی کو پورا کرتا ہے وہ اشیاء کی حقیقت کو بتاتا ہے وہ آخرت کی دنیا کی خبر دیتا ہے اس طرح وہ انسانوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ علم و شعور کی پوری روشنی میں اپنی زندگی کا نقشہ بنائے اور اس کے مطابق کامیاب زندگی کی تعمیر کرے انسان جب سے دنیا میں آباد ہوا اس وقت سے پیغمبر بھی آنا شروع ہو گئے اور ہر زمانہ میں انسان کو خدا کی باتیں بتاتے رہے تاہم قدیم زمانہ میں آنے والے پیغمبروں کا مستند ریکارڈ باقی نہیں رہا بعد کے حالات میں ان شخصیات کو بھی غیر تاریخی بنا دیا اور ان کی کتابوں کو بھی تاریخ طور پر غیر مستند آخر میں خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنایا آپ اس وقت پیدا ہوئے جب کہ دنیا میں دور تاریخ آ چکا تھا اس کے ساتھ جلد ہی بعد میں وہ دور شروع ہونے والا تھا جس کو پرس کا زمانہ کہا جاتا ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ موافق اسباب ملے جنہوں نے آپ کو ایک مسلم ایک مسلمہ شخصیت بنا دیا اس طرح آپ کی لائی ہوئی کتاب محفوظ رہ کر پریس کے دور میں داخل ہو گئی اس کے بعد یہ امکان ہی ختم ہو گیا کہ آپ کی لائی ہوئی کتاب میں کوئی تبدیلی کی جا سکے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں اور قیامت تک دنیا میں خدا کے واحد نمائندہ قرآن خدا کی کتاب ہے قرآن میں جو تعلیمات ہیں وہ اصلاً وہی ہیں جو پچھلی آسمانی کتابوں میں اتاری گئی تھی مگر پچھلی آسمانی کتابیں اپنی ابتدائی صورت میں محفوظ نہیں رہیں بعد کی تبدیلیوں نے ان کو غیر معتبر بنا دیا جبکہ قرآن اپنی اصلی صورت میں پوری طرح محفوظ ہے اس لیے وہ کامل طور پر ایک قابل اعتبار کتاب ہے قرآن میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں ان میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی ایک خدا کو مانے وہ اس کے آگے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے وہ یقین کرے کہ پیغمبر آخر زماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو باتیں خدا نے بتائی ہیں وہ سب صحیح ہیں اور ان کو ماننے پر ہی انسان کی ابدی نجات کا دارمدار ہے قرآن کی حیثیت صرف یہ نہیں کہ وہ بہت سی آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے بلکہ اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ بہت سی آسمانی کتابوں کے درمیان واحد قابل اعتبار کتاب ہے کیونکہ دوسری تمام کتابیں تبدیلیوں کے نتیجہ میں تاریخ طور پر غیر معتبر ثابت ہو چکی ہیں پچھلی آسمانی کتابوں کو ماننے والا کوئی شخص جب قرآن کو مانتا ہے تو وہ اپنے عقیدہ کو رد نہیں کرتا بلکہ خود اپنے عقیدہ کو زیادہ مستند صورت میں اثر نو پا لیتا ہے قرآن سب کی سب کے خدا کی طرف سے سب کی طرف بھیجی ہوئی مقدس کتاب ہے وہ ہر انسان کی اپنی کتاب ہے کیونکہ اس کو اس خدا نے بھیجا ہے جو ہر انسان کا اپنا خدا ہے نہ کسی غیر کا خدا قرآن کوئی نئی آسمانی کتاب نہیں وہ پچھلی آسمانی کتابوں کا اگلا مستند ایڈیشن ہے اس اعتبار سے گویا قرآن تمام انسانوں اور تمام قوموں کی کتاب ہے وہ ہر ایک کے لیے خدا کی رحمت کا ظہور ہے وہ ہر ایک کی طرف سے بھیجا ہوا خدا کا کامل پیغام ہے قرآن اسی طرح تمام دنیا کے لیے ہدایت کی روشنی ہے جس طرح سورج تمام دنیا کے لیے روشنی اور حرارت کا ذریعہ ایمان کی حقیقت معرفت ہے خدا کی دریافت ایک انسان جب خدا کے وجود کو شعوری طور پر پالے اور خدائی حقیقتوں تک اس کی رسائی ہو جائے تو اس کا نام ایمان ہے یہ دریافت کوئی سادہ بات نہیں خدا تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے وہ انعام دینے والا ہے اور سزا دینے والا بھی اس کی پکڑ سے کوئی بچا ہوا نہیں ایسے ایک خدا کی دریافت آدمی کی پوری زندگی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اس کی سوچ میں ایک انقلاب آ جاتا ہے اس کے تمام جذبات کا مرکز خدا بن جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پوری طرح خدا کا بندہ بن جاتا ہے خدا ہی اس کی تمام توجیحات کا مرکز بن جاتا ہے اب وہ ایک انسان اب وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کا جینا بھی خدا کے لیے ہو اور مرنا بھی خدا کے لیے اس ایمان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آداب و اخلاق سب خدا کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں وہ بولتا ہے تو یہ سمجھ کر بولتا ہے کہ خدا اس کی آواز کو سن رہا ہے ہے وہ چلتا تو اس طرح چلتا ہے کہ اس کی چال خدا کی پسند کی خلاف نہ ہو وہ لوگوں سے معاملہ کرتا ہے تو اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر میں نے کوئی برا معاملہ کیا تو خدا مجھ سے مجھے اس کی سزا دے گا اس کا اس ایمان کا یہ تاثر ہوتا ہے اس ایمان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی پوری زندگی آخرت میں آخرت رخ بن جاتی ہے وہ ہر معاملہ میں دنیا سے زیادہ آخرت کے پہلو کو اپنی نظر میں رکھتا ہے وہ وقتی فائدے کے بجائے آخرت کے فائدے کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیتا ہے اور جب بھی کسی معاملہ میں دو پہلو ہوں ایک دنیا کا پہلو اور دوسرا آخرت کا پہلو تو وہ ہمیشہ وہ دنیا کے پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے آخرت کے پہلو کو لے لیتا ہے یہ ایمان اس کے لیے خدا پر اعتماد کا سر چشمہ بن جاتا ہے وہ ہر حال میں خدا پر بھروسہ کرتا ہے ایمان اپنی حقیقت کے اعتبار سے خدا برتر کی پہچان کا نام ہے مگر جب یہ شخص کسی دل و دماغ جب کسی شخص کے دل و دماغ سے اترتی ہے تو وہ اس کی پوری شخصیت کو ایک نئی شخصیت بناتی ہے وہ ہر اعتبار سے ایک نیا انسان بن جاتا ہے امتحان موجودہ دنیا میں انسان آزاد ہے خدا نے اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی ہے مگر یہ آزادی امتحان کے لیے ہے نہ کہ بے قید زندگی کے لیے اس آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی جانور کی طرح بے قید زندگی گزارے اور پھر ایک دن مر جائے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی خود اپنے ارادے کے تحت صحیح زندگی گزارے اور وہ خود اپنے فیصلے کے تحت اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا پابند بنا لے انسان کو اس زندگی پر پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو تمام مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق ہونے کا کریڈٹ دیا جائے اس کا شمار خدا کے ان خصوصی بندوں میں ہو جنہوں نے کسی ظاہری پابندی کے بغیر اپنے آپ کو باصول انسان بنایا جنہوں نے کسی خارجی جبر کے بغیر خود اپنے آزادانہ فیصلے کے تحت وہ کیا جو انہیں حقیقت کی روح سے کرنا چاہیے تھا اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کے سب خدا کی مخلوق ہیں خلاق ستارے سیارے کامل طور پر خدا کے حکم کی تحت گردش کرتے ہیں درخت دریا پہاڑ اور اس قسم کی دوسری تمام چیزیں پیشگی طور پر خدا کے مقرر کیے ہوئے نقشہ پر قائم ہیں اس طرح عام حیوانات بھی وہی کرتے ہیں جو ان کی پیدائشی جبلت کے تحت ان کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا دنیا میں آستائشی طور پر صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جس کو اختیار اور آزادی کی نعمت عطا کی گئی ہے اس آزادی نے انسان کے اوپر دو مختلف قسم کے دروازے کھول دیے ہیں اگر وہ آزادی پا کر گھومنڈ اور سرکشی اور قدی میں مبتلا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آزمائش میں پورا نہیں اترا اس کے بعد اس کے لیے وہی انجام مقدر ہے جو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کسی نازک آزمائش میں ناکام ہو گئے ہوں دوسرے لوگ وہ ہیں جو اپنی ملی ہوئی آزادی کو صحیح دائرہ میں استعمال کریں وہ مجبور نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خدائی اصولوں کا پابند بنا لیں یہ لوگ آزادی کی آزمائش میں کامیاب ہو گئے اور ان کو خدا کی طرف سے وہ انعامات دیے جائیں گے جو کسی دوسری مخلوق کو نہ ملے ہوں وہ خدا کے مقرر بندے قرار پائیں گے جو ابدی طور پر راحت اور آرام میں رہیں گے اور ان کو وہ خوشیاں ملیں گی جو کبھی ختم نہ ہوں گی نیت اسلام میں سب سے زیادہ اہم چیز نیت ہے کوئی عمل محض اپنے ظاہر کی بنا پر خدا کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا خدا صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جس کو کرنے والے نے صحیح نیت سے کیا ہو بری نیت کے ساتھ کیے ہوئے عمل کو خدا رد کر دیتا ہے صحیح نیت یہ ہے کہ وہ کام خدا کے لیے کیا گیا ہو اس کو کرنے سے خدا کی رضا مقصود ہو آدمی جو کام کرے اس احساس کے ساتھ کرے کہ اس کا اجر اس کو خدا کے یہاں پانا ہے اس کے برعکس بری نیت یہ ہے کہ آدمی بظاہر دین کا عمل کر کے کرے مگر وہ اس سے دنیا میں فائدہ لینا چاہتا ہو وہ جو کام کرے اس کے لیے نہ کرے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی تعریف کریں لوگوں کے درمیان اس کو شہرت اور مقبولیت ہوگی وہ لوگوں کے درمیان عزت کا مقام حاصل کرے گا نیت کا تعلق آدمی کے اندرونی سوچ یا اندرونی کیفیت سے ہے عام لوگ کسی انسان کے اندر کی سوچ یا اندر کی کیفیت کو نہیں جان سکتے مگر خدا ہر انسان کے اندر کا حال پوری طرح معلوم مگر خدا کو ہر انسان کے اندر کا حال پوری طرح معلوم ہے وہ جانتا ہے آدمی کے دماغ میں کیا ہے اس کے اندر کس قسم کے جذبات ہیں کسی عمل کے بارے میں عام لوگ غلط فہمی میں پڑھ سکتے ہیں مگر خدا ہر بات کا خدا کو ہر بات کا پورا علم حاصل ہے وہ اپنے علم کے مطابق ہر ایک سے معاملہ کرے گا اور ہر ایک کو وہی بدلا دے گا جس کا فلوا کے وہ مستحق ہے نیت کی حقیقت حقیقت اور معنویت ہے جو اپنی چیز اپنی اصلی حقیقت یا اپنی اصلی معنویت کو کھو دے وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے اس طرح جو عمل بری نیت یا ناقص نیت کے ساتھ کیا جائے وہ بے قیمت ہے اس کی کوئی اہمیت نہ انسانوں کی نظروں میں ہو سکتی ہے نہ خدا کی نظر میں کسی چیز کی قیمت اس وقت ہے جبکہ وہ خالص ہو اور اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو صحیح نیت کے ساتھ کیا ہوا عمل خالص عمل ہے صحیح نیت کے بغیر کیا ہوا عمل غیر خالص عمل